السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور نائن زیرو یہ بھی ٹو ان ون سبق ہے حدیث تھوڑی سی لمبی ہے بہت دھیان سے سنیے یہ حدیث اور فوراً عمل کر لیجئے گھر میں عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال وسلم اس اللہ صلی اللہ علیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے تمہارے گھر میں گونج رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ جملے کہے ہیں میں ڈاکیا ہوں میں بیچ کا ایک آدمی ہوں جو جملے تمہیں سناتا ہوں اس لیے اس نیت سے کہ نبی کی زبان سے جملے نکلے ہوئے جملے یہ ہمارے کانوں میں پڑ رہے ہیں عن الدرداء قال قال رسول وسلم لا لا بعثن بعثن اقواما النور على منابر اللؤلؤ غب الناس ہماس لئی ولا شهداء قال فجسا آرا على ركبتيه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل قبا شا ولا دن شاء اللہ الحدیث ترجمہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی بعض لوگوں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر نور چمکتا ہوا ہوگا وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے وہ انبیاء اور شہادا نہیں ہوں گے ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آرس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالی کی محبت میں مختلف خاندانوں سے مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول ہوں یہ حدیث تبرانی میں ہے اب تشریح سن لیجئے یہ تشریح میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں آپ کے گھر کے اندر بہو دوسرے گھر سے آئیے آپ کے گھر کے آپ کا داماد دوسرے گھر سے آیا ہے یعنی ہے آپ کے خاندان کا یا خاندان کا نہیں ہے لیکن آپ اپنے گھر میں دیکھیے کہ یہ جو ہے وہ الگ الگ خاندانوں سے آئی ہے یہ الگ الگ جو جگہوں سے لوگ آ گئے آپ کے گھر کے اندر آپ جمع ہو گئے ہیں اب محبت کے ساتھ جمع ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کرو سارے کے سارے مل کر جو ہے خالی تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ لو یا تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے یا تین مرتبہ کلمہ پڑھ دیجئے تو یہ جو ہے سارے کے سارے الگ الگ جگہوں سے جمع ہو گئے بیٹھ گئے اللہ کا ذکر کیا حشر کے میدان میں انشاءاللہ اللہ ہمارے اوپر ساری مخلوق رشک کرے گی یہ عادت گھر کے اندر ڈال دیجیے آپ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھی ان کی شادیاں نہیں ہوتی لیکن پھر بھی جو ہے ماں باپ کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات پڑھ سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ ہوں میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھیے اللہ صلی علی محمد ولا آل محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک و مداد داد پانچ آدمی بھی بیٹھے ہیں گھر کے اندر تین ہیں دس ہیں بچے ہیں پڑھوا لیجئے انہیں تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ موتیوں کے ممبروں پر ہم سب کو بٹھائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور جو بھی سبق سن رہے ہیں سارے مسلمانوں کو حشر کے میدان میں موتیوں کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جگہ عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد اللہ رب العالمین